جاں فقط اب جان جانا ہر اثر واری کرے جام تقوا پی کے حاصل خوب سرشاری کرے جام تقوا پی کے حاصل خوب سرشاری کرے نور تقوار شہوت کا علاج نور تقوا ہے یقیناً نور تقوا ہے یقیناً نور تقوا ہے یقیناً نار شہوت کا علاج نار سے نظریں ملا کر خود کو مت ناری کرے نار سے نظریں ملا کر خود کو مت ناری کرے کاروبار دار فانی کو کرے محدود اب کاروبار دار فانی کو کرے محدود اب خود کو بس بازار تقوا کعب یو پاری کرے خود کو بس بازار تقوا کعب یو پاری کرے کاروبار دار فانی کو کرے محدود اب خود کو بس بازار اقبا قاب یو پاری کرے جو زمیں پر ہی نہیں زیر زمیں بھی آئے کام جو زمیں پر ہی نہیں جو زمیں پر ہی نہیں جو زمیں پر ہی نہیں زیر زمیں بھی آئے کام عقل والے ہیں تو ایسے دوست سے یاری کرے عقل والے دوست سے یاری کرے اجر دیتا ہے کوئی انسان نے کی کا بھلا اجر دیتا ہے کوئی انسان نے کی کا بھلا اس لیے طاعت میں شامل ریاکاری کرے کس لیے طاعت میں شامل ریاکاری کرے اجر دیتا ہے کوئی انسان نے کی کا بھلا اس لیے طاعت میں شامل ریاکاری کرے دشمن ایمان شہر دنوں دشمن ایمان شیطان ہے گرفتار ان دنوں نفس امارا کی بستی پر بھی بمباری کرے نفس امارا کی بستی پر بھی بمباری کرے دوستوں یاروں میں شب پر جاگنا مشکل نہیں دوستوں دوست تو یاروں میں شب پر دوست تو یاروں میں شبر جاگنا مشکل نہیں وصل مولا کے لیے بھی آپ بیداری کریں وصل مولا کے لیے بھی آپ بیداری کریں دوست تو یاروں میں شبر جاگنا مشکل نہیں وصل مولا کے لیے بھی آپ بیداری کرے عشق محبوب حقیقی میں گوا دے عقل خام عشق محبوب حقیقی عشق محبوب حقیقی عشق محبوب حقیقی میں گوا عقل خام مال و ذر فکر و نظر کیا جان و دل باری کرے مال و ذر فکر و نظر کیا جان و دل باداری کرے ان کے روزوں کی فضیلت کا ہے پھر کیا پوچھنا ان کے روزوں کی فضیلت کا ہے پھر کیا پوچھنا ساتھ مسکینوں غریبوں کے جو افطاری کرے ساتھ مسکینوں غریبوں کے جو افطاری کرے جا فقط اب جان جانا کر اثر واری کرے جام تقوا پی کے حاصل خوب سرشاری کرے